جس طرح میں کہتا ہوں حاجی صاحب کہتے ہیں اب رات ہے اب رات ہے میں کہتا ہوں دن میں میں نے کہا دن میں حاجی صاحب نے کہا رات ہے وہ تعلیم یافتہ بندہ اس سے پوچھا گیا حاجی صاحب سیکھنے کے بلیالمی صاحب اس کا دونوں ٹھیک لیں یہ ٹھیک ہو سکتا دونوں ٹھیک کریں وہ بھی ٹھیک کریں گے میں بھی ٹھیک کر لوں اللہ کے بندو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں ایک طرف ہے کتاب اللہ جو میں پیش کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں کس سے کہانیاں خواب کشپ ہدایتی من بھرت شادی ہی سیف الملوک بارہ سال بیڑا گرد کر دیا سبحان اللہ جی پیر ہوں گا ہی ہوگا جا گھروں سے بارہ سال کے بعد کنارے لگا دیا سبحان اللہ جی بارہ سال کے بعد سمیت براج کے کنارے لگا دیا واجی ہو بزرگوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے بارہ سال دبوئے رکھا بارہ سال کے بعد کنارے لگا دیا میں نے بڑی طاقت ہوتی ہے کسی نے نہیں پوچھا مولانا جب یہ غلط ہو گیا میرا مراٹھی بھی غلط ہو گئے مرد بھی غلط ہو گئے غلط ہو گئے بندے بھی غلط ہو گئے جہاں سے یہ برات چلی تھی جو خبر پہنچی کہ مراج کا بیڑا غرض ہو گیا بندے سارے مر گئے ان کی جو بیویاں تھیں مرنے والوں کی جو بیویاں تھیں انہوں نے عزت گزارنے کے بعد شریعت کے مطابق آگے نکاح کر لیے آگے نکاح کر لیے مارا سال کی بات کر کے وہ بھی پہنچ گئے انہوں نے کہا کہ بیویاں سجنے نے دوسروں نے کہا تھی مر کھپ گیا تھا کتوں نکل کے آئے ہو ایک شادیوں نے مر لیجیے تو بڑا بولا پہ نہیں کسی نے نہیں سوچا کس سے کہانیاں خوابیں ہیں اور اتنا نہیں سوچتے ہو ایک طرف اللہ کی کتاب ہے دوسری طرف کہانیاں تم کہتا ہے دونوں ٹھیک ہیں اللہ کی کتاب پیش کرنے والا بھی ٹھیک ہے اور کس سے کہانیاں بیان کرنے والا بھی ٹھیک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت یونس مچھلی کو پیٹ میں انہوں نے بیٹھا حضرت یونس نے خود چھلانگ لگا دی خود جب چھلانگ لگائی اللہ نے اس مچھلی کو کہا میرا پیغمبر آ رہا ہے مچھلی سن لکڑی ہزم پتھر ہزم تیرے میدے میں جو چیز جائے ہزم میرا پیغمبر آ رہا ہے اس کے واسطے ایئر کنڈیشن کمرہ بن نہیں اس کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ بننا ہے میرے پیغمبر کا بال بھی دیکھا نہیں ہونا لگا ہوتا سمندر کی تہ میں ہوتا لگایا تین اندھیرے ایک رات کا اندھیرا ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا قرآن کہتا ہے سنا دا میرے پیغمبر نے پکارا لادا سورت اندیا خطرہ پارا سنا دا میرے پیغمبر نے پکارا کہ ضلع کس نے اندھیروں میں تین اندھیروں میں اللہ اکبر اللہ اکبر کیسی مصیبت ہے قید خانہ ایسا جس کی رہائی کے لیے عدالت کوئی نہیں وکیل کوئی نہیں ضمانت نامہ کوئی نہیں روب کار کوئی نہیں رہائی کی آڈر کوئی نہیں قید خانہ مچھلی کا پیٹ اور مچھلی سمندر کی سمجھ میں اور پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں کہتا ہے نادا فیس میرے پیغمبر نے پکارا تین گھروں میں کیا لا الہ لا الہ لا لا ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ نئے لوگ ذرا زیادہ توجہ کریں میرے درس کے سامنے تو جو سنتے رہتے ہیں نئے لوگ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا جی حضرت یونس کہنا کیا چاہتے ہیں نہیں اندر تو نہیں ذکر کرنا چاہیے ذکر کرنا چاہیے کہنا چاہتے نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ مولا اس مصیبت سے بچا مولا میری پکارے سن مولا میری مشکلیں حل کر مولا میری حل مولا میری مراد پوری اور میری پکارو سن کہنا یہ چاہتے تھے لیکن تعبیر کیا کی لا الہ الا انت تیرے سوا الہ کوئی نہیں تیرے سوا معبود کوئی نہیں تیرے سوا الہ کوئی نہیں حضرت یونس بتانا چاہتے ہیں اور کائنات کے لوگوں جو مچھلی کے پیٹ سے پکارے سنتا ہو وہ الہ ہوتا ہے جو غائبانہ پکارے سنتا ہو ہوتا ہے پیغمبر نے پکارا اللہ نے فرمایا فسٹ جگنا ہم نے پیغمبر کی پکار کو قبول کر لیا پیغمبر کو باہر نکالا آگے سنو آگے مزہ ہی آگے قرآن ہے نا سورت ہم ہے نا ہم نے باہر نکالا دعا قبول کر لی جو پیغمبر نے کہا وہ مان لیا اللہ فرماتے ہیں کزا نہیں کا مومنین یہ بات صرف یونس کے لیے نہیں انہوں نے پکارا تو میں نے بچایا اگر تم میں سے کوئی بندہ حضرت یونس کی طرح کسی مصیبت میں پھنس جائے گرفتار ہو جائے یہ وظیفہ وہ بھی پڑے ہم اس کو بھی مجھے بتا فرما سزا والے کا ملزم میں تو حضرت یونس کا سراط مستقیم کیا بنا مصیبتوں اور دکھوں میں کس کو پکارنا بولو بولو کس کو پکارنا کس کو پکارنا اللہ کو پکارنا گراؤ اور نیچے آئیے ایک پیغمبر ہے وزیر خزانہ کے گھر ہے کنویں سے ہے ہاتھوں میں بکا ہے وزیر کے گھر آئے اس نے بیوی سے کہا ہماری اولاد کوئی نہیں پتر بنا لے مانگے سلیسا کی نظر غلط ہو گئی ڈورے ڈالنے لگی یہ بچنے لگے وہ موقع تلاش کرنے لگی یہ توڑنے لگے ایک دن اس نے سات کمروں میں بند تالے لگا کے چوری چابیاں دیر جیل میں ڈال کے سات کمروں میں بن جا کے حضرت یوسف کو کہتی ہیں ایسا لگ یوسف اسے دیکھنے والی حق کوئی نہیں اسے روکنے والی زبان کوئی نہیں اسے روکنے والا حق کوئی نہیں یہاں سے پتہ کسی کو نہیں میرے پیچھے پھرتا ہے مصر کا حسن جوان میں نے کبھی کسی کو لفٹ نہیں کرائی اور میں تیرے پیچھے ہوں ہائی حیثلت میں تجھے بابا کو بنا دیتی ہوں یہاں دیکھنے والا کوئی نہیں حضرت یوسف ہے ہے وہ ڈورے ڈالتی ہیں دعوت دیتی ہیں قرآن کہتا ہے پیغمبر نے سب کی طرف نگاہیں اٹھائی اور نگاہیں اٹھا کے کہتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ میں کس کی پناہ میں آتا ہوں میں کس کی پناہ میں آتا ہوں زلیخا مجھ سے یہ سبق نہ رکھنا زلیخا نے کہا یہ مواقع روز روز نہیں ملتے یہ خلطیں ہر روز نہیں ملتی یہ تنہائیاں ہر روز نہیں ملتی آج موقع ملا ہے اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو مجھے تھوڑی سی انگلی کیری کرنی پڑے گی میں بھاگنے نہیں دوں گی تالے لگے ہوئے ہیں چابیاں میرے پاس ہیں دروازے بند ہیں کھڑکیاں بند ہیں راستے بند ہیں قانون کوئی نہیں ڈاکٹر کوئی نہیں اصول کوئی نہیں باہر نکلنے کا جب تک چابی نہ ہو تالا نہیں کھلتا چابی نہ ہو تالا نہیں کھلتا تالا نہ کھلے دروازہ نہیں کھلتا دروازہ نہ کھلے کوئی باہر نہیں نکل سکتا حضرت یوسف کو پتا تھا چابیاں اس کی جیب میں چابیاں نہ ہو تالے نہیں کھلتے تالے نہ کھلے دروازے اس کے باوجود حضرت یوسف نے کہا اب میں تم کی گل اور بے سکھوں کی پکار سننے والے میرے مولا لاچاروں کی پکار سننے والے میرے اللہ بے بسوں کی پکار سننے والے اللہ میری پیغمبری کی سفید چادر سے داغ لگانا چاہتی ہے مولا میں مانتا ہوں تالے لگیں گے دروازے بند ہیں مولا میں تو شادیوں کا پابند ہوں تم تو پابند نہیں تم کیوں کا بند نہیں ہے نہ تالوں کا نہ دروازوں کا مولا میری بھی مدد فرما اللہ نے فرمایا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے کیوں ہو دروازے کی طرف دوڑو نہ دوڑنا تیرا کام ہے اور تالوں کو توڑنا میرا کام حضرت یوسف نے مصیبت میں پھنس کے کس کو پکارا حضرت یوسف کا سراط مستقیم کیا بنا تو مصیبت میں پکارنا ہے مرادیں مانگنی ہے ہائکیں طلب کرنی ہے برائے راست پکارنا ہے تو کس کو میں کس کس نبی کا ذکر کروں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کر دو جس نبی کے جھنڈے کے نیچے سارے نبی ہوں گے بولو بولو بولو اس نبی کا ذکر کیوں نہ کر دوں جس نبی کے جھنڈے کے نیچے سارے نبی کھڑے ہوں گے اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں جو صرف نبی نہیں نبیوں کا بھی نبی ہے جو صرف نبی نہیں امام الانبیاء ہے جو صرف نبی نہیں خاتم النبی جی نے تفیق المز ہے رحمت اللہ عالمین صاحب کتاب ہے صاحب معراج ہے مصطفیٰ بھی ہے مرتضا بھی ہے مجتبا بھی ہے بھی میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں کہ میراج کی رات جس کو اللہ نے زمین کی کشتیوں سے اٹھایا اور اس کی بلندیوں سے پہنچایا وہاں اللہ لے گیا جہاں جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا حضرت موسا کی روح بھی کبھی نہیں پہنچی میں اس نبی کا تذکرہ کیوں نہ کروں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا یہ ہم نبی ہو انار خلنا کا شاہدہ وہ مبشرہ وہ نذیرہ وہ با اللہ بیجنے وہ سراجم ملیرا میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں جس کے متعلق قرآن کہتا ہے الم کا خدرت ذرا ہم کا وزرت اللہ جی ہم کا وزارت ذرا خانہ ذرا خانہ اللہ کا ذکرت میرے پیغمبر یہاں میرا نام یہاں تیرا نام برا خانہ لگا ذکر میرے پیغمبر آزان میں پہلے میرا نام پھر تیرا نام تصویر میں پہلے میرا نام پھر تیرا نام نماز میں پہلے میرا نام پھر تیرا نام میرے پیغمبر جہاں میرا نام وہاں تیرا نام اور جنازہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک پہلے میرا نام پھر تیرا نام چھوڑو لوگوں قبر کا سوال جواب مکمل نہیں ہوتا جب تک پہلے میرا نام پھر تیرا نام میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں جو نبیوں کا نبی ہے میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں جو روز معاشر کا ساتھی ہے میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں جو حوض کوثر کا ساتھی ہے میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں جس کے متعلق قرآن کیسا ہے زمار کا اللہ رحمت للعالمین ارے میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں توجہ کرنا ارے لوگوں میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کر دوں اس نبی کا ذکر کروں گا سارے نبیوں کا ذکر ہو جائے گا میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں جس کے چہرے کو بندے دیکھیں تو ان سے جہنم کی آگ آرام ہو جائے گا جن کے چہرے کو لوگ دیکھیں تو ان سے جہنم کی آگ حرام ہو جائے میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں جو زمین سے کھڑے ہو کے انگلی آسمان کی طرف اٹھائے تو چاند شاندے ٹکڑے ہو جائے میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں کہ کنکریاں مجھے مٹھی میں پکڑ کے لائے اور پوچھے بتا محمد میری مٹھی میں کیا ہے اور یہ کہے میں بتاؤں کہ مٹھی والی چیز خود بتا کنکریاں کلمہ پڑنے لگے میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں کہ کروے کنویں میں اپنی جھوٹ مبارک ڈالے تو کروا کنویں میٹھا ہو جائے کروا کنویں میٹھا ہو جائے میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں جو سب سے آلہ ہے سب سے اعلیٰ ہے سب سے افضل ہے سب سے اشرف ہے سب سے عالم ہے سب سے برتر ہے سب سے بالا قبر ہے میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں کہ تو بدرے منیری تو بدر منیری ہما اخترن تو سلطان ملکی ہما لشکرن جس کے متعلق کہتا ہے اگر سارے نبیوں کو بٹھا دیا جائے اس میں حضرت آدم ہو اس میں حضرت لو ہو اس میں حضرت ابراہیم ہو اس میں حضرت موسا ہو اس میں حضرت عیسا ہو اس میں حضرت زکریہ ہو اس میں حضرت جایا ہو اس میں حضرت یاقوب ہو اس میں حضرت یوسف ہو ایک لاکھ سے زیادہ پیغمبر ایک محفل میں بٹھا دیے جائے اور ان میں آمنا کے لال کو لایا جائے ان میں آمنا کے لال کو لایا جائے شاید کہتا ہے تو بدر ہم آس کرن پیغمبروں کے درمیان اگر تجھے بٹھایا جائے ایسے محسوس ہوگا جیسے ستاروں میں چودھری کا چاند چڑھ گیا ہو ستاروں میں چودھری کا چاند چڑھ گیا ہو یا فوجیوں میں کمانڈر ان چیز بیٹھا ہو یا بارات میں دولو ہو یا بارات میں دلہا ہو میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں یہ سب سے آلہ ہے یہ محبوب خدا ہے میں اس نبی کا ذکر کیوں نہ کروں جو صاحب کتاب ہے رار اس میں دو یار ہیں آیا کو نہیں آیا یار ہے اس میں دو یار ہیں سورج توبہ ہیں سورت توبہ ہے سورت توبہ نے اس کو ذکر کیا یہ سات تھانی اس نئے نے ایک یہ سات سالی اس نئے نے ہے نبوت کا سر ہے ابو بکر کی گود ہے غیر نصیب ابو بکر خدا کی قسم لوگوں کس کی آم میں سے تمنا نہیں کہ وہ اڑ کے مدینے پہنچ جائے کس کی نہیں تمنا وہ جالی دیکھے وہ مسجد دیکھے وہ مزاج دیکھے وہ مسلح دیکھے وہ مندر دیکھے جس پہ کبھی آمنا کے لال بیٹھا کرتے تھے وہ مزاج دیکھے جس میں کھڑے ہوتے آمنا کے لال نماز پڑھاتے مدینے کی وہ گلیاں دیکھے جن گلیوں میں کبھی میرا پیغمبر چلا کرتا تھا کس کی کس کی تمنا نہیں ہے کس کی تمنا نہیں ہے کہ مدینے کوئی ایک مدینے کی دیکھے کس کی تمنا نہیں ہے ہر ایک کی تمنا پوری نہیں ہوتی لیکن ابو بکر تیری قسمتوں سے قربان جاؤں غار ہے ایک نبی ہے ایک تو ہے تیسرا بندے کوئی تیری گود ہے نبوت کا دشمن تلاش کرتے کرتے کار کے منہ پہ آ گئے ابو بکر نے اوپر دیکھا تو ہلتے ہوئے نظر آئے کی جانب دیکھ لیا ہمیں دیکھ لیں گے اور ہمیں دیکھ لیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں سے دو بندے یہ نبی پاک کو تکلیف دیں گے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو گرے میرے نبی کے رخسار پہ آن کرے نبوت نبی جاگے کیا بات ہے ایک روایت یہ بھی آتی ہے تو جو سوراخ بند کیے تھے نا ان میں ایک سوراخ کھلا رہ گیا اس میں وہ بکر یہ بھی دکھائی نبی پاک کو بلایا لوگ نے سلایا سانپ ڈسنے لگا سانپ ڈسنے لگا درد ہوئی آنسو نکلے ایڑی تو حرکت نہیں دی ابو نے حرکت دوں گا ابو کر جاگے گی میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں بڑی مدت سے یہ سانپ غار میں اس انتظار میں ہوگا کہ یہاں آمنا کے لال آئیں گے ان کے چہرے کی زیارت کریں گے ایڑی ابو بکر نے رکھ دی اس نے اس پہ لب رکھ دیے زبان رکھ دی اللہ نے بتایا لوگوں میرے نبی کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہو پہلے ابو بکر کی چین کے آیا کرو جو ابو بکر کی جوہری نہیں چینے گا وہ نبی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکتا آ گئے ابو بکر کیا سو گرے نبی کے پاس جاگے کیا بات ہے کیوں رو یا رسول اللہ دشمن منہ پہ آ گئے اگر اپنے پاؤں کی جانب دیکھے ہمیں دیکھ لیں گے دشمن غار کے روپے سے یہ غور میں مصیبت کا وقت قرآن کہتا ہے نبی پاک نے ابو بکر سے کہا لا تحزن میرے یار غم نہ کر تم کیا سمجھتا ہے اس غار میں تم اور میں دونوں موجود ہیں نہیں نہیں ان اللہ مانا تیسرا ہمارے ساتھ کون موجود ہے کون کہہ رہا تھا بولے بولے کون کہہ رہے تھے تیسرا ہمارے ساتھ کون ہے اللہ ابو بکر میرا اللہ میرے ساتھ ہے نبی پاک نے مصیبت میں کس کو پکارا نبی پاک کا سراط مستقیم کیا بنا کہ مصیبت میں پکارنا ہے تو کس کو لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جب انہوں نے پکارا اللہ نے اس سے پہلے اخبار پیدا کیے مکڑی نے جالا تن دیے کبوتری کو اللہ نے بھیجا اس نے انڈے دے دیے مشرقین مکہ وہاں مشرقی مشرقین مکہ نے سوچا او ہو اس میں سے ہو کے کون گزرا ہوگا بھائی اگر کوئی اس میں سے گزرتا تو جالا سلامت رہتا اس میں سے کوئی گزرتا تو کبوتری کے انڈے بس رہتے نہیں بھائی اس میں تو جالا کرنا ہوا ہے کبوتری کے انڈے موجود ہیں یہاں سے تو کوئی گزر کے ہی نہیں سکتا واپس چلے گی یہ عام فصیح نہیں ہیں میرے شیخ میرے شیخ سے شیخ مولانا حسین علی وہاں بچ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں جب نبی پاک نے پکارا اللہ نے فرشتوں سے کہا جاؤ جس غار میں میرا نبی اور ابو بکر ہے نا اس غار کے منہ پہ نوکروں کی طرح باندھ کے کھڑے تاکہ کوئی دشمن میرے نبی کو دیکھ نہ سکے آگے بڑھنے سے پہلے جملہ کہنا چاہتا ہوں پہاڑوں میں کے منہ سے جانا کرنے والے میرے مانو اور سبوتری کے اندر کے ذریعے اور مکڑی کے جالوں کے ذریعے نبی پاس اور ابو بکر کی حفاظت کرنے والے میرے مولا آج ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں ملا عمر اور اسامہ بن لادن جس پہاڑ کی غار میں ہو مولا تو ان کی بھی اسی طرح حفاظت فرما میرے تو اس سے کیا بھائی بھائی میرے اللہ تو نے ان کی حفاظت فرمائی میرے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما تو نبی پاک نے وارث اور نے کس کو پکارا نبی پاک کا سراط مستقیم کیا بنا کہ مصیبت میں دکھ میں کس کو پکارنا ہے آئیے بدر کا میدان ہے نبی پاک ہر سیدے میں رکھے ہوئے ساری رات چادر گر گر جاتی ہے ابو بکر درست کرتے ہیں یا پھر گرتی ہے یا پھر درست کرتے ہیں ساری رات بدر کے میدان میں پکار رہے ہیں کس کو التجائیں کر رہے ہیں کس کے سامنے اس کے گاسا کس کے سامنے سورت انفال ہے نواں پارا ہے سورت انفال ہے قرآن کہتا ہے اس سچ تری سونا ربتم جب تم فریادیں کرتے تھے ربکم کس کسی آگے مولا ہماری مدد کر ہم نے اچھے ہیں ہم کمزور ہیں ہمارے پاس اصل کوئی نہیں مقابلے میں جنگجو ہیں پہلوان ہیں بہادر ہیں ساری رات نبی پاک اور سیدے میں رکھ کے داری مبارک آنسو سے کرو گئی زمین بھیگ گئی اور نبی پاک ساری رات چھٹا لیے پکارتے رہے کس کو نبی پاک کا سراط مستقیل کیا بنا کس کو پکارنا بولیے بولیے کس کو پکارنا آئیے تھوڑی سی کی بات منفی انداز میں بھی کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو تو سارے نبیوں نے کس کو پکارا چلو یار سراط مستقیم میں سکیم رستہ کون سا تھا جس سے کون چلے پھر صدیقین ابو بکر صدیق نے نبی کی وفات سے کیا کہا تھا من کان من کو یاد محمدن محمد فعن محمد ماتا کماتا من امین کو یاد اللہ فعن اللہ لا ابو بکر نے بھی یہ مسئلہ سمجھایا پھر رات مستقیم کون سا رستہ ہے جس پر اللہ کے نیک بندے چلے صالحین چلے حضرت علی نے خیبر میں کس کو پکارا حضرت حسین نے کربلا میں کس کو پکارا صحابہ نے بدر میں کس کو پکارا حضرت خولا نے کس کو پکارا اصحاب صاف نے کس کو پکارا حضرت مریم نے کس کو پکارا دل پرن نے کس کو پکارا یہ سارے ولی اللہ جو تھے یہ پکار کس کی کرتے تھے تو پکار کے لائق کون ہے سننے والا کون ہے یہ نبیوں کا رستہ ولیوں کا رستہ اور یہ اللہ کا رستہ صدیقین کا رستہ شہدا کا رستہ کس کو پکارنا اور غیر اللہ کو پکارنا کس کا رستہ وہ کون ہے چھبیسواں پارہ پارا چھبیسواں پارا سورت کا نام سورت آکاف اور چھبیسویں پارے کا پہلا سفا قرآن کہتا ہے ومن ازلو ومن ازلو من من ید من مل اللہ ملا لا یستجیب لہو الى یوم القیامہ اس تم بڑا گمراہ کوئی نہیں من ازلو اس تم بڑا بدراہ کوئی نہیں اس تم بڈا گمراہ کوئی نہیں کون من ملا یس لہو ومن ازل من مئی یدعون من دین اللہ جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو اس کی پکار کا قیامت تک جواب اور میں نے بتایا ہر نبی کی پکار کا جواب دیا کہ نہیں دیا اور وہ ان کی پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں ان سے بڑا کائنات میں گمراہ کوئی نہیں ان سے بڑا کائنات میں بدرا کوئی نہیں جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے مولا وہ جواب کیوں نہیں دیتے اللہ نے فرمایا وہ ہم مند دعا ہم غازل اس لیے کہ وہ ان کی دعاؤں سے بولو بولو بولو وہ ان کی دعاؤں سے بے خبر ہیں وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں ایک طرف اللہ کی پکار ہے ایک طرف اللہ کی پکار ہے جو زمین و آسمان کا کا مالک ہے ایک طرف اللہ کی پکار ہے جو سر بسلک پہاڑوں کا مالک ہے ایک طرف اللہ کی پکار ہے جو سمندروں کا مالک ہے ایک طرف اللہ کی پکار ہے جو سورج چاند ستاروں کا مالک ہے ایک طرف اللہ کی پکار ہے جو انسانوں جنوں فرشتوں کا مالک ہے ایک طرف اللہ کی پکار ہے جو عرش کا مالک ہے ایک طرف اللہ کی پکار ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے اور ایک طرف تو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے ما یملکون من کتنی مالی پورنمن اس میر جن جن کو سین پکارتا ہے کہ یہ داتا ہے یہ گنج بخش ہے یہ دستگیر ہے یہ غوث آدم ہے یہ لجپال ہے یہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتی ہیں یہ شفائیں دیتی ہیں اس پر ہار کے دیتی ہے ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کر ہمیں برکتیں دیتی ہیں بہاریں آتی ہیں اولاد دیتی ہیں پتھریاں نکال دیتی ہیں شفائیں دیتی ہیں اللہ نے فرمایا تو یہ کہتا ہے ذرا مجھ سے سن ماں مال جملی پورن یہ کھجور کی جو گچھڑی ہوتی ہے کے اوپر ایک باریک کا پردہ ہوتا ہے وہ تو اس پردے کے مالک بھی وہ تو اس پردے کے مالک بھی کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے بولے یار کیا کیا کہہ رہا ہے وہ اس پردے کے مالک بھی کوئی نہیں کہنا کیا چاہتے ہیں اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں اور میرے بندو قبر کو سمجھو خجور کی طرح مسجد کو سمجھو گفری کی طرح پردے کو سمجھو کسن کی طرح جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی کفن بھی ان کے اختیار نہیں جاؤ مولوی سے مسئلہ پوچھو یہ مولوی جو میرے متعلق فتح لگاتے رہتے ہیں کے ان مولوی سے مسئلہ پوچھنا کہ اگر کوئی آدمی کسی مردے کے اوپر سے کفن چرا لے کفن چرا لے اور پکڑا جائے اور دبا ہو اور حکومت طالبان کی ہو اس حکومت اس چیز کی ہو تاکہ آتے میں کیا ہونا یہاں کیا ہونا یہ تو جو ہندوستان کا ہے وہی پاکستان میں چل رہا کفن چور پکڑا جائے گواہ مل جائے حکومت و طالبان کی قاضی و عالم یہ ثابت ہو گیا پوچھیے ہم کسی کا کیا کہتی ہے کفن چور کے ہاتھ کٹیں گے یا نہیں کٹیں گے بولو نہیں کٹیں گے نہیں کٹیں گے کفن چور کے ہاتھ نہیں کٹیں گے کیوں فکا ہم کی کہتی ہے ہاتھ اس چوری میں کٹتے ہیں جس چوری شدہ مال کا کوئی مالک ہو میری دکان ہو میں مالک ہوں چرائے ہاتھ کٹیں گے میرا گھر ہے میں سامان کا مالک ہوں چرائے ہاتھ کٹیں گے جس سامان کا کوئی مالک نہ ہو چور چرا کے لے جائے اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے کیونکہ مدعا اپنے کفن کا مالک کوئی نہیں لہٰذا اس کفن چور کے ہاتھ اور سمجھ کم کوئی گل نہ لگے نا میری یہ مشہور کر سکنا جب بنجالوی صاحب آئے سن کہہ گئے قسم چرایا کرو کچھ بھی نہیں ان بنا بیٹھے یہ نہیں کہہ رہا ہوں علی اللہ للہ تازی جی اس کو سزا دے گا قید کر دے کوڑے لگا دے شہر سے نکال دے ملک سے نکال دے جلا رسم کر دے جو قاضی کی سزا دی دے سزا دے گا لیکن چور والی سزا نہیں دے گا اس لیے کہ مدعا اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا اللہ فرماتے ایک طرح ہوں یہ ساری کائنات کا مالک ہوں مجھے پکار میں جواب دیتا ہوں اور جن کو تم پکارتا ہے وہ سنتے بھی کوئی نہیں اور وہ کھجور کی کچھ کے اندر جو باریک کا پردہ ہوتا ہے اس پر جیسے مالک بھی کوئی نہیں لا یملی کونا مسکالا ضرورت لا یملی کونا مسکالا ضرورت وہ کروٹ نہیں بدل سکتے ان کے چہرے کے مچھلی بیٹھ جائے وہ مکھی نہیں اڑا سکتے وہ خود نہانے کے تختے پر نہیں آ سکتے وہ کفن کا لباس نہیں پہن سکتے وہ چارپائی پہ نہیں آ سکتے قبرستان نہیں جا سکتے قبر میں نہیں کر سکتے پڑیاں نہیں رکھ سکتے مچھی پر نہیں رکھ سکتے جو کچھ بندے کر رہے ہیں وہ بیٹھے پڑے ہیں بزرگوں کو لایا گیا تختہ رکھا گیا نہلانے چارپائی پہ رکھا گیا تختے کے قریب مریض کھڑے ہو گئے کہنے لگے حضرت جی پانی نہیں تیار ہے خوشبو بھی آ گئی صاحب بھی آ گیا ڈیری پتے بھی آ گئے ہٹا بھی آ گیا اسی نمان والے بھی آ گئے حضرت جی تشریف لایا ہونا حضرت جی بگوانے ہار کہتے ہیں چپ کے رکھو گے تو آ جاؤں گے نہیں تو نہیں سہ چنا کے مریدوں نے اٹھایا تختے پہ رکھا کینچی سے کپڑے کاٹنے لگے کرتے اترنے لگے کپڑے کٹنے لگے پانی بہنے لگا پانی بہنے لگا جا سجا بہنے لگا پانی بہنے لگا جا بے جا بہنے لگا انہوں نے غسل دے دیا غسل دے کے تختے سے لٹایا انہوں نے کہا حضرت جی ایس پائی سے اچھی نمیاں چادر خوبصورت رکھا بچھا چڑیا ذرا تشریف لایا ہونا حضرت جی نے بدرانے حال کا چپ کے رکھو گے کہ آ جاؤں گے نہیں تو کہیں انہوں نے چارپائی کو رکھا انہوں نے اٹھایا اٹھا کے نہیں چلے قبرستان کی طرف جانے لگے مسلم بازار سے گزرے ایک دوسرے کو کہتے کل میں شہادت نہیں کہتے کہتے نہیں کہتے کیا خیال ہے بیوی کے ہاتھ میں وہ بیٹا کر تو کرنا بیوی کے ہاتھ میں وہ بیٹا زندہ خوش باش خوش باش پیارا سا بیٹا خامند نے کہا اس کو میرے ہاتھ میں بیٹا بیوی خامند کو دینے لگی کل میں شہادت کل میں شہادت آگے سے تھے حضرت علی حجویری تھے سلطان باہو تھے شاہ رخ علی عالم تھے بہادرت ملتانی تھے باجدید بستانی مستانی تھے امام محمد تھے امام مسلم تھے امام بخاری تھے امام ابو حلیفہ تھے ابن سیرین تھے جناب مجاہد تھے اور سالم تھے تھوڑی جی بلال تھے ابو ذر تھے سلمان تھے طلحہ و زبیر تھے تھوڑی جی علی گڑھ مرتزہ تھے عثمان ذل تھے فاروق اعظم تھے تھوڑی جی ساری امتوں کا سردار ابو بکر تھا چار سائی آ گئی چار سائی آ گئی چلو شیخ عبد القادر جیلانی رانی رحمت اللہ علیہ چار سائی آ گئی سفے درست ہو گئی جنازہ پڑا جانے لگا مجھے ایک بات کا جواب دیجیے کیا شیخ عبد القادر جیلانی رانی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑا گیا کہ نہیں بولیے پڑا گیا اسی طرح جب بزرگوں کے جنازہ پڑھنے کا کوئی اور طریقہ ہے چار تقریریں اسی طرح نیت اسی طرح تصویریں اسی طرح چار پائی سامنے تو پھر حضرت شیخ عبد صادر جیلانی کا جنازہ آ گیا سفید درست ہو گئی امام مسلح سے آیا عید گاہ ساری بھر گئی بڑے نیک آدمی تھے بڑے سال آدمی تھے بڑے بڑے لوگ ان کے مریض تھے چاہنے والے تھے وہ سارے پہنچ گئے مولانا آگے آ گئے مسلح سے آ گئے چار پائی سامنے مولانا نے لوگوں سے کہا اور نیت سن لو کسی نمے نمے مسلمان ہو نیت سنو لوگوں نے کہا جی سنائیے نیت کس طرح نیت کرنی ہے اب مولانا نیت سنانے لگے سامنے پیرانے پیر کے جنازہ پڑا ہوا ہے مولانا کہنے لگے چار تصویر نماز جنازہ سنا واسطے اللہ کے درود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دعا واسطے حاضر اس دے دے دعا واسطے حاضر اس دے کیسی نیت باندھیں گے بولو بولو نیت باندھیں گے دعا واسطے حاضر اسے آج تو تھی میت کیا چڑیا کل سارے گاٹے لگ جائے گا بزرگوں نے جی۔ میت کرنے میں جی یہ بزرگوں نے میت کرنے میں جی آج تو تھی کہہ رہا ہے دعا واسطے حاضر سے یہاں جنازہ ہوا تو وہ بزرگ تھے تو جو اعلان کرنے لگا نا تو وہ اب میت کہتا تو لوگ کہتے تھے میت کہہ رہے وہ کہنے لگا دعا واسطے حاضر ضیاء الامت کے بزرگوں کا انہیں لقب لے لیا اس نے لقب میں نے کہا جہاں باہر سے تو چکر چلا کے اندر چلا گیا میت نہیں کہا ذرا اندر بار تکلیور ہو رہی سنا ہو گئی دوسری تقدیر ہو گئی جنازہ ہو گیا درود ہو گیا تیسری تقدیر ہو گئی دعا پڑھنے لگے دعا پڑھتے ہوئے کہا اللہ ہائیے نا آگا نا اللہ حمد ہائی نا آگا نا یا اللہ سارے زندے نو معاف کر جہاں پیچھے کھلوتے ہیں سارے زندے نو معاف کر جا اگے پیا نہیں اللہ نا اللہ حمدے ہائیے نا اللہ نے فرمایا مجھے ہر چیز کا مالک میں پکارے سننے والے میں تو سراط مستقیم کون سا رستہ بنا انم کا علیہ کا سارے نبیوں کا اور نبیوں کا راہ کیا تھا مصیبت میں کس کو پکارنا تو آئیے نا سورج فاتیا میں میں تو قرآن کا طالب علم ہوں آئیے نا ایک مرتبہ سورج فاتحہ میں سورج فاتیا سراط مستقیم کو بیان کر رہی ہیں یا کا نابود اللہ کا ناز کو ہم عبادت کرتے ہیں تو صرف اللہ کی سجدہ کرتے ہیں تو صرف اللہ کا نظر دیتے ہیں تو صرف اللہ کی نیاز دیتے ہیں تو صرف اللہ کی طواف کرتے ہیں تو صرف اللہ کے گھر کا مشکل کشاہ مانتے ہیں تو صرف اللہ کو حاضر روا مانتے ہیں تو صرف اللہ کو عالم الغیب مانتے ہیں تو صرف اللہ کو حاضر مانتے ہیں تو صرف اللہ کو معافی اظہار مانتے ہیں تو صرف اللہ کو موتی و مانے مانتے ہیں تو صرف اللہ کو معیز و مزل مانتے ہیں تو صرف اللہ کو سمیع و مانتے مانتی کو سرا کے کی تشریح شاہرا کے اندر موجود ہے کا کا ناز دو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وہ کا تمستعین اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ تیری ہی عبادت کرنا اور تجھ ہی سے مدد مانگنا یہ تیرا ہی سجدہ کرنا تجھے ہی پکارنا تیرے نام کی نظر و نواز دینا تیرے نام کی دہائیاں دینا تیرے گھر کا سراف کرنا تجھ سے مرادیں مانگنا یا اللہ یہ جو رستہ ہے نا ایک دن سرا کر مستقی کون سا رستہ اییا کا نابدو والا جس رستے میں عبادت ہوگی تو صرف کس کی جس رستے میں پکار ہوگی تو صرف کس کی یہ رستہ کون سا رستہ ہے انم کا یہ رستہ نبیوں والا یہ رستہ ولیوں والا یہ رستہ بزرگان دین والا یہ رستہ شہدا والا یہ رستہ صدیقین والا یہ رستہ حضرت علی والا یہ رستہ حضرت حسین والا یہ رستہ حضرت حسن والا یہ رستہ حضرت علی والا یہ رستہ حضرت ذاتر صادق والا یہ رستہ محمد باقر والا یہ رستہ زین العابدین والا یہ رستہ شاخ عبد القادر جیلانی والا کہو کہو یہ رستہ سلطان باہو والا یہ رستہ شاہ رکن عالم والا یہ رستہ معین الدین والا یہ رستہ باغی بستانی والا یہ رستہ بزرگان دین والا صالحین والا شیخ عبد القادر جیلانی پیرے پیران رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا اگر تم گھوڑے پہ جا رہا ہو تیرے شاگرد ساتھ ہو نوکر ساتھ ہو تیرا چابک گھوڑے سے گر جائے یہ چابک اٹھانے کھانے کا سوال بھی کسی سے نہیں کرنا یہ بھی کس سے مانگنا ہے یہ بھی کس سے مانگنا ہے کیونکہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجود میں اور شیخ عبد القادر جی رانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد الطالبین اور فطول غیر نے یہی سبق نہیں دیا کہ پکار اور عبادت اور سجے کے لائق ہے تو کون ہے اٹھائیے کشف المحجود بزرگوں کی کتابیں اٹھائیے اور یا اللہ کی کتابیں اٹھائیے اور یا اللہ کی تعلیم یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی تعلیم یہ تھی کہ عبادت اور پکار کرنی ہے تو صرف کس کی کرنی ہے یہی ہے فراقیں یہی اولیاء اللہ کا رستہ اسی سے صحابہ چلے تھے اسی سے صحابہ نے بدر گزاری اوٹ گزاری نبی پاک نے بدر کے میدان میں پکارا تھا تو کس کو یہ تو ختم ہونے والا سلسلہ ہی نہیں ہر جمعہ اٹھارہ بلاک باہر ہی باہر اس قرآن کی ڈگیا کو جب کھولو نئی کستوری کی مہک محسوس ہو اس قرآن کا اس قرآن کا نور اس کی برکت اس کی خوشبو اس کی محض اس کی کستوری اس کا امبر اس کی محض وہ یقین بیچارے کیا جانے جنہیں لہو دعوت الحق کا مانا ہی نہ ہوتا ان یتینوں بیچاروں کو کیا پتا ہے قرآن کیا ہے جنہوں نے لہو دعوت الحق کا مینا غلط کیا ہو اسی کے لیے لہو دعوت الحق کا مینا کیا ہر چلی چلیے اللہ سب کے جانا چاہے سڑکے جاؤں تمہارے علم کے اور سڑکے جاؤں جن لوگوں نے تمہاری کتابوں پہ تائید بھی دستخط کیے بڑے بڑے بزرگوں نے فاضلین زبان نے تمہاری کتابوں پہ دستخط کیے تو کے بھی سڑکے تو ادے بزرگوں کے بھی سڑکے اردو کا محاورہ ہے چھوٹے میاں تو بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ میں کہتا ہوں چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ اور جن لوگوں کو نہیں تھا وہ تم ہفت مانا نہ وہ اس کا کرتے ہیں حق کی دعوت حق کی تبلیغ یہ میں نے اس کا اور لہو دعوت الحق کا میں نے اسی اللہ کی ہے پکار سچی لہو دعوت الحق کا کیا میں نے اسی اللہ کی ہے پکار سچی پکارنا ہے تو سچ پکار کس کی جن بیچاروں کو لہو دعوت الحق کا مانا نہیں آتا انہیں کیا پتا ہے قرآن کیا ہوتا ہے وہ ہمیں سونے دیتے ہیں بلکہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں شروع کر دینے درخت قرآن کھول کے درخت درس درس درس میں کہتا ہوں سردے راؤ سے جی۔ ان شاء اللہ اسے روڈ کا وقت دیے جانے آج دیکھا آپ نے آج دیکھا ہم نے ہمارے ان دوستوں کی محنت ہے کہ ہمارے تنویر صاحب ہیں سب سے زیادہ محنت ان کی ہے ان کے لیے دعا کرو اللہ ان کے علم میں عمر میں کاروبار میں مستقبل میں گھر بار میں اللہ مزید برکت عطا فرمائے بڑی محنت کی اور دوسرے دوست ہیں ہمارے بزرگ ہیں بزرگوں کا نام لے رہا ہوں کہیں بزرگ ہی نہ ہو جائیں جو ہمارے ہلکے کے امیر ہیں بڑی کی ہمارے دوستوں کی دکانداروں کی یہاں کے تاجروں کی اتنی تعداد میں ایک ایسے آدمی کو سننے کے لیے لوگ آ گئے ہیں جو ہر جمعہ بھی پڑھاتا ہے پھر مغرب کے بعد برس بھی دیتا ہے ہر ہفتے اس کو سنتے ہیں لوگ یہ ہے ہمارے مخالفین کو تکلیف وہ کہتے ہیں اصل ایڈے ایڈے وڈے جلسے ایڈے ایڈے اشتہار بارہ مولوی ان مولویوں دیا پانچ پانچ ہزار فیساں ساڈے کو دو سو بندے جمع نہیں ہوں گے یہ درسے قرآن کا نعرہ لانا تو دنیا پیچھے لگ گئی میں نے کہا یہ میرے پیچھے نہیں لگتی ہے یہ قرآن کی برکت ہے یہ میرا کمال نہیں ہے یہ قرآن سچتا ہے کتابیں خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی قرآن تقدیریں بدلتا ہے اٹھارہ بلاک میں ہر جمعے کو مغرب کے بعد ایک گھنٹہ درس قرآن ہوتا ہے ہر جمعے اٹھارہ بلاس کی مسجد میں اور تم سے دور نہیں ہے نذیر کالونی والو اقبال کالونی والو رحمان پورے والو کوٹ فرید والو کوٹ فرید روڈ والو کوئی رہ بھی گئی زمزم چوک والو تم سے دور نہیں ہے اٹھارہ بلاس شراجی پارک والو رحمان پورے والو نمبر ایک والو نمبر دو والو تم سے دور نہیں ہے اٹھارہ بلاس جو پہلے آتے ہیں سو آتے ہیں جو نہیں آتے وہ اپنے دل میں نیت کریں کہ ہم ہفتے کے بعد ایک گھنٹہ اللہ کے قرآن کے لیے وقف کریں گے آئیں گے آپ قرآن کی اس محفل میں پرسوں آئیں گے آپ پرسوں بنے گی کل بنے گی اس میں کو آئیں گے نا آپ مگر اس کے بعد اس برس میں آپ شامل ہوں میں اور یہ کہہ رہا تھا سراط مستقیم نبیوں کا رستہ سراط مستقیم علی اللہ کا رستہ جو نبی نہیں تھے نیک تھے حضرت خولا کا رستہ جس نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے پوری سورت اتار دی اور پتارا کس کو اللہ کو قرآن کہتا ہے کس تقیل اللہ شکایت کرتی تھی کس کے سامنے پکارتی تھی کس کو مولا مولا میرے لیے کوئی قانون اتار اللہ نے خولا کی سنی قرآن کہتا ہے کب سمی اللہ ہو کروں اللہ کی تجا دلوں کا گو جی سکی عید اللہ کب سمی اللہ حضرت صاحب پنجابی میں مینا کرتے ہیں اللہ ڈر دیا سنیا نہیں اللہ اللہ ڈر دیا سنیا نہیں اس عورت دیا گلا جی عورت تیرے نال جھگڑا کر دی سی آپ کہتے تھے کوئی قانون نہیں تو خمن کی حیران ہو گئی ہے وہ کہتی تھی ہر پاس قانون بن جانا میرا ویلا آیا کہ قانون ہی کوئی نہیں تو اس سے جھگڑتی تھی پھر جب اس نے مجھ سے پکارا میرے پیغمبر میں نے اس کی پکارے سن کے قانون تبدیل کر کے رکھ دیا ہے حضرت خولا نے کس کو پکارا تو ولیوں کا سراط مستقیم کیا تھا کس کو پکارنا نبی پاک نے بدر نے کس کو پکارا امیر سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب باتیں کرتے تھے بڑی عجیب باتیں خدا کی قسم بڑا بندہ حیران ہوتا ہے ان کی باتیں سن کے شاہ جی فرماتے ہیں جب میں حدیث کی کتابوں میں آمنا کے لال کا چہرہ پڑھتا ہوں آنکھیں پڑھتا ہوں زلفیں پڑھتا ہوں داری مبارک کی خوبصورتی پڑھتا ہوں ناچ کیسا تھا ہاتھ کیسے تھے انگلیاں کیسی تھیں پاؤں کیسے تھے پاؤں کے تلوے کیسے تھے سینہ مبارک کیسے تھا یہ شانے کس طرح تھے سینے کے بال کس طرح تھے پاؤں کی انگلیاں کس طرح تھی سوچے کس طرح سے جاگ کے کس طرح سے چلتے کس طرح سے بیٹھ کے کس طرح سے سواری سے سوار ہوتے کس طرح سے اترتے کس طرح سے میں اگر نبی پاک کا حسن دیکھتا ہوں جمال دیکھتا ہوں کمال دیکھتا ہوں خوبصورتی دیکھتا ہوں موئجے دیکھتا ہوں آپ کی رلیت دیکھتا ہوں تو دل میرا بھی کرتا ہے اتنی عظیم شخصیت کو سجدہ کر دے شادی جی کہتے ہیں دل میرا بھی کرتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے جو سب سے آلہ ہے جو سب سے اشرف ہے جو سب سے اشرف ہے اس کے سامنے سجدہ کر دے اس کے کمال دیکھ اس کے کمال دیکھ چاند دو ٹکڑے ہو گئے اس کے کمال دیکھ کوڑے کنویں میٹھے ہو گئے اس کا کمال دیکھ جانوروں نے کلام کر لیا اس کا کمال دیکھ پتھروں نے سلام کر لیا اس کا کمال دیکھ کنچیوں نے گفتگو کر لی دل کرتا ہے اتنی عظیم شخصیت کو سجدہ کر دے جھک جا اس کے سامنے سنو لوگ شادی آگے کہتے ہیں پھر میں بدر کا میدان دیکھتا ہوں بدر کی رات دیکھتا ہوں اس عظیم شخصیت کا سر دیکھتا ہوں کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے روتے التجائیں کرتے درخواستیں کرتے دعائیں مانگتی زاریاں کرتے آنسو بہاتے چادر گر جاتی ہے سجدے نے سر ٹکایا ہوا ہے تو پھر ضمیر کہتا ہے سید اللہ اس کو سجدہ نہ کر تو بھی اس کو سجدہ کر جس کو محمد سجدہ کیا کرتا صلی اللہ ہو وسلم اور لوگو تم بھی اس کو پکارو جس کو بدر کے میدان میں میرے نبی نے پکارا تھا اور لوگو تم بھی اس کو پکارو جس کو حضرت علی نے خیبر کے میدان میں پکارا تھا اور لوگو تم بھی اس کو پکارو جس کو اس کے میدان میں امیر حمزہ نے پکارا تھا لوگو تم بھی اس کو پکارو جس کو کربلا کے میدان میں حسین نے پکارا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی تو سراط مستقیم کون سا رستہ بنا یا کہنا بدو جس رستے میں عبادت ہوگی تو کس کی جس رستے میں پکار ہوگی تو کس کی جس رستے میں نظر و نیاد ہوگی تو کس کی اور جس رستے میں اللہ کے سوا حضرت کو پکارا جائے وہ یہودیوں کا رستہ اور جس رستے میں اللہ کے سوا حضرت عیسیٰ کو بھی پکارا جائے وہ عیسائیوں کا رستہ اور جس رستے میں صرف اور صرف صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارا جائے وہ انبیاء کا رستہ بھی ہے وہ اولیاء کا رستہ بھی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام علیہ سید المسلم وعلى آله وصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم يا أرحم الراحمين ارحم علينا یا یاہ یا قیوم یا یاقیوم یا قیوم یا یا برحمت کلستویز برحمت کلسطویز برحمت کلسطویز نستغیث عمل بنا ذنوبنا عمد بنا ذنوبنا عمر ظلم ذنوبنا یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے گناہوں سے بر فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ منصور الاسلام علیہ مسلم اللہ منصور اللہ عل مسلم اللہ عمد السلام عل مسلم بسلطان اللہ بسلطان اللہ العادل بالسلطان العادل اللهم اللهم الاسلام والمسلمين بالامام بالامام العادل العادل العادل العادل العادل العادل بالحكم بالحكم بالسلطان بالسلطان انصر الاسلام والمسلمين اللهم ايد الاسلام والمسلمين في سائر الدنيا في سائر الدنيا في مشارق الارض ومغاربها في مشارق الارض ومغاربها اللهم انصر ساکر المجاهدين اللهم انصر ساکر المسلمين اللهم انصر ساکر المجاهدين افغانستان پھر بوسنیا پھر فلسطین ہندوستان کشمیر کے مرضے و مغارے دیہات یا اللہ مجاہد دنیا کے جس خطے میں ہیں مولا تو غیر سے ان کی مدد فرما یا اللہ تو غیر سے ان کی مدد فرما مولا مولا مولا یہودی اور عیسائی مجوسی اور ہندو سارے اکٹھے ہو گئے تیرے دین کو مٹانے کے لیے مولا سارے اکٹھے ہو گئے تیرے نام لینے والوں کو زمین سے ہٹانے کے لیے میرے اللہ وہ جو تیرا نام لیتے تھے وہ کیوبا کے پنجروں میں قید ہو گئے میرے اللہ میرے اللہ وہ جو تیرا نام لیتے تھے وہ پتہ نہیں پہاڑیوں کے کن غاروں میں چھپے ہوئے ہیں میرے اللہ در بدر پھر رہے ہیں چھپے ہوئے ہیں میرے اللہ میرے اللہ میں مانتا ہوں جتنا تم بڑا ہے تیرے حوصلے بھی اتنے ہی بڑے مولا جتنا تم بڑا ہے مولا جتنا تو بڑا ہے تیرے حوصلے بھی اتنے ہی بڑے ہیں لیکن مولا تو نے ہمارے دلوں کو دیکھا یہ زخمی ہے مولا طالبان کے بارے ہمارے دل زخمی ہے میرے اللہ میرے مولا ہم گناہ گار ہیں سیاہ ہیں بدکار ہیں ہم میں ضانی ہیں شرابی ہیں سود خور ہیں رشوت خور ہیں مولا ہم میں مشرقین ہیں مبتدین ہیں قبروں کے پجاری ہیں غیر اللہ کو پوجنے والے ہیں میرے اللہ تیری نافرمانیاں کرنے والے ہیں میرے اللہ ہم لوگ سارے جرم پائے جاتے ہیں لیکن مولا طالبان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا انہوں نے تو تیرے نام کے بتوں کو توڑ دیا تھا میرے اللہ انہوں نے تیری محبت میں بت توڑے سود ختم کیا مخلوط تعلیم ختم کی عورتوں کی ملازمت ختم کی تصویر پہ پابندی لگائی منشیات کو ختم کیا میرے اللہ تو طالبان کی مدد فرما میرے اللہ میرے اللہ تو ان کی مدد فرما میرے اللہ میرے اللہ دل بدل دے میرے اللہ میرے اللہ امریکہ کو یہاں تباہ و برباد کر دے میرے اللہ اس کو ذلت میں گرفتار کر دے میرے اللہ ذلت میں اس کو گرفتار کر دے میرے اللہ یا اللہ یہود و نصارہ کو ہندوؤں کو یا اللہ تباہ و برباد کر دے میرے اللہ مجاہدین کو فتح کا فرما میرے اللہ مجاہدین کو فتح کا فرما میرے اللہ یا اللہ یہ ہندو بنیاں ہمارے ملک کا دشمن ہے ہمارے ملک کی سرحدوں کا دشمن ہے یہ ہندو ہمارے ملک کو مٹانا چاہتا ہے میرے اللہ اس کو پاکستان کا وجود گوارا نہیں ہے میرے اللہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ ہم مٹ جائیں ہمارا ملک مٹ جائے یا اللہ تو ہمارے پیارے ملک کو قیامت تک قائم رکھ میرے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما ہمارے ملک کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے یا اللہ ہندوستان کی عزائم خاک میں ملا دے یا اللہ ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے میرے اللہ یا اللہ ہندوستان کو ٹکڑوں میں بانٹ دے میرے اللہ ہندوستان کے عزائم خاک میں ملا دے میرے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما میرے اللہ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ دے دے مقروضوں کو قرضہ اتارنے کی تفریح دے دے بے روزگاروں کو روزگار دے دے بے اولادوں کو اولاد دے دے بے اولادوں کو اولاد دے دے جتنے مسلمان ہیں ان کی جائز جائز ہیں میرے اللہ تو ان کی جائز حال پوری فرما دے جن کے غلط مقدمات ہیں میرے اللہ ان کو رہائیاں ادا فرما میرے اللہ ایک مرتبہ پھر جن ہمارے ان دوستوں نے آج ہمارے دل کو خوش کر دیا اس میں خوشی اور مسرت کے پھول کھلنے لگے انہوں نے محنت کی میرے مولا تو نے ان کی محنت کا سمر تو دیا ان کی محنت کا نتیجہ تو ان کے سامنے ہے میرے اللہ لیکن میں دعا کرتا ہوں میرے مولا اس کے علاوہ ان کو دین و دنیا میں یا اللہ کو کامیابی آتا فرما یا اللہ ان کو مسئلہ توحید پر استقامت عطا فرما ان کو مزید اخلاص دے ان کو مزید خلوص سے مالا مال کر میرے اللہ جنہوں نے دن رات ایک کیا جن نے اس پلاٹ کو سنوارنے کے لیے مزدوریاں کی آپ لوگوں کو بٹھانے کے لیے یہاں محنتیں کی مولا صرف اس لیے کہ وہ قرآن سنانا چاہتے تھے تیرے دین کے لیے انہوں نے یہ کام کیا میرے اللہ کے گھر بار میں آل اولاد میں علم و عمر میں دین و دنیا میں عمر میں علم میں عمل میں یا اللہ مزید برکت کا فرما یا اللہ ہمارے جتنے دوست ہیں معاہد ہیں حلقوں میں کام کر رہے ہیں یا اللہ خود کو کا عطا فرما یا اللہ ہمیں اشاعت ضہیر و سننا کے کاج کے لیے کام کرنے کی عطا فرما یا اللہ ہمیں قرآن کی محبت عطا فرما یا اللہ ہمیں درس قرآن کی محبت عطا فرما درس قرآن کی محبت عطا فرما قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے میرے اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے دے میرے اللہ تعالیٰ اللہ خیر محمد اجمعین